حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو تریپن